ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے دین کی تعلیم کسی دوسرے مقصد سے حاصل کی جائے آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں فاسق و فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے گھٹیا اور رزیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے گی گانے والی عورتیں اور باجے عام ہو جائیں شراب پی جائے اور اس امت کے آخر میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں پر لانت بھیجیں گے تو اس وقت تم سرخ آندھی زلزلہ زمین دھسنے صورت تبدیل ہونے پتھر برسنے اور مسلسل ظاہر ہونے والی علامتوں کا انتظار کرو جو اس پرانی لڑی کی طرح مسلسل نازل ہوں گی جس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ یہ حدیث ضعیف ہے